ام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھی بھجوائی اور میں نے اون سے جو ہمارے ہاں تھی اس کے قلادوں کی رسیاں بٹیں پھر اب ہمارے ہاں اسی طرح حلال ہی رہے اپنے اہل کے پاس آتے جیسے کہ کوئی عام آدمی آتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار سات سو انسٹھ